سیدنا سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ با آواز بلند فرمایا اے سہیل بن بیدہ آگے سے سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جواب بھی دے رہے تھے بہرحال جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آواز سنی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلانا چاہتے ہیں اس لیے آگے والے رک گئے اور پیچھے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے حدیث نمبر انتیس اور تیس مسند احمد